طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان ہے کلمہ طیب پہ جس دھرتی کی بنیاد لادین قیادت کے ہاتھوں میں ہوئی برباد ایوان حکومت میں اللہ کے نافرمان ایوان حکومت میں اللہ کے نافرمان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان جو باغ شہیدوں نے سینچا لہو دے کر بے رحم خزاؤں کی نظروں کا ہے وہ محبت اسلام کی فصل گل چڑھائیں گے ہم پروان اسلام کی فصل گل چڑھائیں گے ہم پروان ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے پہلے ہے ایمان طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان عہدے ہیں منصب ہے تقسیم لٹیروں میں ملت کا مستقبل ڈوبا ہے اندھیروں میں اس قوم کے رہنما اغیار کے ہیں دربان اس قوم کے رہنما اغیار کے ہیں دربان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان افسانہ نظر آئے نظری پاکستان اللہ سے کیے تھے جو وہ توڑ دیے پیمان نفار شریعت سے حکام ہے رو گردان نفار شریعت سے حکام ہے رو گردان طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان اے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان کفار کی الفت میں ملت سے غداری تاریخ میں ہے انجام شرم ساری ذلت سے تو بہتر ہے کر مرنے کا اعلان ذلت سے تو بہتر ہے کر مرنے کا اعلان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان تہذیب و تمدن میں الہاد کی نکالی خوشحالی کے پردے میں بدحالی ہی بدحالی مٹ جائیں گے دنیا سے ہو کر اپنی پہچان مٹ جائیں گے دنیا سے کھو کر اپنی پہچان طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان قرآن کی دعوت پہ تعلیم پہ پابندی ایمان کی دولت کی تقسیم پہ پابندی ہرگز نہیں مانیں گے ہو جائیں گے ہم قربان ہرگز نہیں مانیں گے ہو جائیں گے ہم قربان ہے طلبہ کی کی آواز کہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پہنچی ہے جو بن پہ پائل کی چھنچن ہے نوموں کی فراوانی ہر و بستی میں ہے رقص کنا شیطان ہر و بستی میں ہے رقص کنا شیطان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان ہے جھوٹ کا گل ہر سو حق گوئی پہ قدغن ہے کفار کی فوجوں کا اب دیس یہ مسکن ہے اسلام کا دشمن ہی اسلام کا ہے مہمان اسلام کا دشمن ہی اسلام کا ہے مہمان ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کہ پہلے ہے ایمان اسلاف کی غیرت کو مٹنے نہیں دیں گے ہم نیکی کو برائی سے پٹنے نہیں دیں گے ہم جذبوں کو بنا دیں گے بپرا ہوا ہم طوفان جذبوں کو بنا دیں گے بپرا ہوا ہم طوفان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان اسلام کے فرزند غفلت میں ایمان کا سرمایا صف بند رہو گے تو تل جائے گا ہر بحران صف بند رہو گے تو تل جائے گا ہر بحران ہے طلبہ کی آواز یہ پہلے ہے ایمان جان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان عورت کی نمائش ہے معصوم ترقی سے اخلاق تباہی کے یہ رستے سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے گمراہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے گمراہ ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبا کی آواز کے پہلے ہے ایمان ہے طلبا کی آواز کے پہلے ہے ایمان گرداب سے کشتی کو ہر حال نکالیں گے گر عشق محمد کو سینوں میں بسا لیں گے افضال شہادت ہے ہر مومن کا ارمان افضال شہادت ہے ہر مومن کا ارمان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان ہے طلبہ کی آواز کے پہلے ہے ایمان پھر ہے ہماری جان پھر ہے ہماری جان آزاد پاکستان اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد